تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تو تمہیں عذاب کرے اور ہم نے تم کو ان پر کروڑا حاکم آلہ بنا کر نہ بھیجا